سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمے باقی تھی اور ان کی موت نظر پوری کرنے سے پہلے ہو گئی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتویٰ اس کا دیا کہ نظر وہ اپنی ماں کی طرف سے پوری کر دیں چنانچہ بعد میں یہی طریقہ مصنوعہ قرار پایا صحیح بخاری حدیث سمر 6698